سبق نمبر آٹھ پانچ یقینی و اللہ تعالی ہمیں جنت کا وارث بنائے تین باتیں یاد فرما لیں نمبر ایک مورث کی موت کے وقت اس کا جو جو وارث زندہ ہوگا صرف اسے میراث ملے گی مثلا ایک شخص کے تین بیٹے ہیں اس کی زندگی میں اس کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا جب کہ دو بیٹے اس کی وفات کے وقت تک زندہ تھے تو میراث ان دو بیٹوں کو ملے گی جو بیٹا پہلے وفات پا گیا اس کو کچھ نہیں ملے گا اسی طرح مورث کی موت کے وقت جو بیوی اس کے نکاح میں ہوگی اسے میراث ملے گی اور جن کو پہلے طلاق دے چکا ان کو کچھ نہیں ملے گا خلاصہ یہ کہ کسی کی موت کے وقت اس کے جو وارث زندہ ہوں گے یا اس کے نکاح میں ہوں گے ان کو وراثت میں حصہ ملے گا پھر اگر میراث تقسیم ہونے سے پہلے ان وارثوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے حصے کا مالک شمار ہوگا اور اب اس کا حصہ اس کے وارثوں کو ملے گا نمبر دو میت کا ہر وہ مال جو موت کے وقت اس کی ملکیت میں ہوگا اس میں وراثت جاری ہوگی روپیہ پیسہ ہو یا زمین زیور کسی کو دیا ہوا قرض ہو یا کمیٹی وغیرہ میں ادا کیا ہوا مال سابقہ پینشن کے واجبات ہوں یا قسطوں پر لی گئی چیز کی ادا کی ہوئی قسطیں اس کی جیب میں موجود الائچی تک شریعت کے مطابق وہ میں تقسیم کرنا لازم ہے سابقہ پینشن کی جو رقم اکٹھی ملے وہ بھی وراثت میں چلے گی ہاں آئندہ کے لیے اگر پینشن جاری ہوئی تو وہ صرف اسی کی ہوگی جس کے نام سرکاری طور پر جاری ہوئی ہے وراثت کے مال کو جلد تقسیم کرنا چاہیے تاخیر کی جائے تو خاندان میں جھگڑے اور بے برکتی آ جاتی ہے اور ورثاء میں سے کسی کی وفات بھی ہو سکتی ہے تب اس کا حصہ اس کے ورثاء تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے وراثت کی تقسیم میں ورثاء کو چاہیے کہ حرص و لالچ سے بچیں اور ایک دوسرے کا اکرام ملحوظ رکھیں اگر مرے ہوئے شخص کا مال بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں دلا رہا تو خطرے کی بات ہے نمبر تین ہر شخص کے پانچ رشتہ دار ایسے ہیں جو اگر اس کی موت کے وقت زندہ ہوں تو انہیں ضرور وراثت ملتی ہے مرد کے لیے نمبر ایک باپ نمبر دو ماں نمبر تین بیوی نمبر چار بیٹا نمبر پانچ بیٹی عورت کے لیے نمبر ایک خامند نمبر دو باپ نمبر تین ماں نمبر چار بیٹا نمبر پانچ بیٹی ان پانچ رشتہ داروں کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو بعض صورتوں میں وراثت ملتی ہے اور بعض حالات میں نہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ اللہ